حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تشریف لائے تو کعبے کے اندر جانے سے انکار فرما دیا کیونکہ اس کے اندر بت رکھے ہوئے تھے چنانچہ آپ نے حکم دیا اور انہیں باہر نکال دیا گیا ان میں حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں بھی تھیں جن کے ہاتھوں میں پانسی یعنی قسمت معلوم کرنے کے تیر دکھلائے گئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان پر لانت کرے قسم اللہ کی انہیں خوب علم تھا کہ ان حضرات نے کبھی بھی ان سے پاسے نہیں ڈالے تھے چنانچہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں داخل ہوئے اور اس کے اطراف اور کونوں میں تکبیریں کہیں پھر آپ نکل آئے اور اندر نماز نہیں پڑی سننے ابو داود حدیث نمبر دو ہزار ستائیس